سنو وائٹ اور روز ریڈ ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک ادنے سے شہر کے ایک ادنے سے گاؤں میں ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی ان کے نام تھے سنو وائٹ اور روز ریڈ سنو وائٹ بہت ہی شرمیلی اور دریا دل تھی اور روز ریڈ بہت ہی جوشیلی اور شرارتی ہر مرتبہ اگلی شرارت کی فراق میں رہتی تھی احتیاط رکھنا روز اتنی تیزی سے نہیں میں ٹھیک ہوں امی مجھے کچھ نہیں ہوگا <laughs> ہم نے تم سے کہا تھا نا سنو وائٹ اور ریڈ روز ہر دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی گھر کے کام کاج میں دن ختم ہونے پر ان کی ماں انہیں پریوں کی کہانی سناتی ان کی عام سی روز مرہ کی زندگی تھی سردیوں کے موسم کی ابتدا تک جب حالات دلچسپ ہونے لگے ایک رات وہ خاتون اپنی بیٹیوں کو کہانی پڑھ کر سنا رہی تھی انہوں نے دروازے پر ایک دستک سنی تینوں کی تینوں سختی میں آ گئی انہوں نے گھبرا کر دروازے کی اور اور دیکھا اس بات سے فکر مند ہو گئی کہ دوسری اور کون ہوگا فکر مت کرو میری بچیوں یہ کوئی مسافر ہوگا جو راستے سے بھٹک کر راستہ پوچھ رہا ہوگا میں جا کر دیکھتی ہوں نہیں امی یہ میں کروں گی آہ! آہ! اے خدا یہ کیا بلا ہے یا اللہ یہ کیا ہے مہربانی کر کے چیخنا بند کیجیے میں بس ایک بھالو ہوں مہربانی کر کے خاموش ہو جائیے میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے مجھے بس تھوڑی مدد کی ضرورت ہے میں بھوکا ہوں ان سب نے چیخنا بند کر دیا جب بھالو بولنے لگا وہ دوسرے بھالوؤں کی نائی نہیں تھا اس کی آواز میں حلیمی تھی معاف کرنا مہربانی کر کے اندر آئیے تینوں نے ان کی جانب دیکھا اور اسے اندر آنے کہا آپ برف سے ڈھکے ہیں میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گی او یہ کیا کر رہے ہو نہیں مت کرو نہیں بند کرو یہ سب نہیں نہیں ٹھیک ہے بس کافی ہو گیا اب تم دونوں انہیں کچھ گرم پینے دو انہیں کمبل دو روز

تمہیں تم دونوں سے نہیں ملتا کیا مطلب ہے آپ کا کون سا آپ کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ ہی رہیے مجھے جانا ہوگا ہر اس چیز کے لیے شکریہ جو تم نے کی پر اب سردیاں ختم ہو گئی ہیں مجھے جانا ہوگا اور پھر وہ چلا گیا اپنے ان دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر جس سے وہ اتنی محبت کرنے لگا تھا کچھ دنوں کے بعد سنو وائٹ اور روز ریڈ جنگل میں گئی پھل اور لکڑیاں لمبی داڑھی ایک گرے ہوئے درخت میں پھنس گئی تھی اور وہ ناؤمید ہو کر اوپر نیچے اچھل رہا تھا بکواس داڑھی اور لانت ہے اس درخت پر اپنی پوری طاقت لگا دی پھر دونوں نے ہار مان لی اچانک روز ریڈ کو ایک ترکیب سوچی بونا اوپر نیچے اچھل رہا تھا جب تک اسے یہ دیکھ نہیں گیا کہ روز ریڈ کے ہاتھ میں کیا ہے نہیں نہیں نہیں رکو تمہارے خیال سے تم کیا کرنے والی ہو رک جاؤ میری قیمتی داڑھی دونوں لڑکیوں کو بونے کے اس برتاؤ سے بہت مزہ آیا انہوں نے اس کی مدد کی تھی پھر بھی وہ ان سے ناراض تھا وہ ان پر چیختا رہا جب وہ جنگل میں ان سے دور چل کر جا رہا تھا ان کی مدد کا شکریہ ادا کیے بنا اگلے ہی دن لڑکیوں نے دریا کے پار سیر کرنے کا ایک مرتبہ پھر اس کی مدد کے لیے دوڑ گئی اس دفعہ اس کی داڑھی ایک بڑی سی مچھلی کے منہ میں پھنس گئی تھی مچھلی تمہاری جرت کیسے ہوئی <laughs> اب آپ نے خود کو کس مصیبت میں پھنسا لیا کیا تم دیکھ نہیں سکتی کہ یہ خوفناک مچھلی مجھے پانی میں کھینچنا چاہتی ہے میری مدد کرو سنو وائٹ اور روز ریڈ نے پھر سے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہم اس سے جیت نہیں سکتے ہم سب پانی میں ڈوب جائیں گے وہ پھر انہوں نے بڑی سی چٹان پر ایک نوجوان زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کی پیشانی پر ایک زخم تھا کون ہو تم تم یہاں کیا کر رہے ہو میں شہزادہ ایڈم ہوں میں اپنے بھائی جوسف کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ سردیوں کے موسم سے لاپتا ہے او میں سنو وائٹ ہوں اور یہ میری بہن روز ریڈ ہے کیا ہم اسے ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کریں وہ جواہرات کا تھیلا لے کر جنگل میں گھومنے گیا تھا پر راستے میں ہی وہ غائب ہو گیا میں نے ابھی ابھی ایک عجیب درندے کو دیکھا وہ جواہرات کا ویسا ہی تھیلا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا جب میں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر ایک پھوکا اور میں دیکھ نہ سکا کہ میں کہاں جا رہا تھا میں گرا اور اس پتھر پر میرا سر لگ گیا مجھے یہ جان کر افسوس ہوا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں جب لڑکیوں نے شہزادے کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تو اسے کچھ سکون ملا پر اسی پل ان تینوں نے ایک بہت ہی گرجتی آواز سنی یہ ان کے پیچھے گھنے جنگل سے آ رہی تھی وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس چلاہٹ کی جانب تیزی سے دوڑے انہوں نے اس بونے کو گار سے باہر آتے دیکھا جب اس کے پیچھے ایک بھالو لگا ہوا تھا مجھے چھوڑ دو یہ ہمارا دوست بھالو ہے وہ بونے کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور بونے اور بھالو کی طرف بڑھنے لگا تم لڑکیاں یہی رکو اسی درندے کو میں نے اپنے بھائی کے جواہرات والے تھیلے کے ساتھ دیکھا تھا اسے اس کے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے احتیاط برتنا مجھے اکیلا چھوڑ دو یہ لو سارا خزانہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو دیکھو تمہارے تلسم نے مجھے کیا بنا ڈالا مجھے بس جواہرات ہی نہیں چاہیے یہ مجھ پر چھوڑ دو میرے دوست یہ بونا میرا ہے ہے بہت ہو گئی یہ بے وقوفی اب میری اصلیت دکھانے کا وقت آ گیا <laughs> تم سوچتے ہو تم مجھے ہرا سکتے ہو تم سب کو اب اس کی قیمت چکانی ہوگی یہ کیا جلدی کرو روز میری تلوار میری تلوار میرے پاس پھینکو یہ اس کی داڑھی ہی ہے اس کی داڑھی کاٹ ڈالو اسی میں اس کی طاقت چھپی ہے یہ ابھی کرو جب بونے نے اپنی خوفناک شکل اختیار کی سنو وائٹ اس کی طرف اپنی کینچی لے کر دوڑی اور روز ریڈ تلوار لے کر تم بے بھوک لڑکی تم سوچتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا <laughs> نہیں نہیں شہزادے یہ لیجئے نہیں شہزادے ایڈم نے اچوک نشانے سے اپنی تلوار پھینکی اور اس نے پوری طرح بونے کی داڑھی کاٹ ڈالی اس کے چہرے سے کٹ کر داڑھی زمین پر گر گئی اور وہ سکڑنے لگا اچانک ہی وہ بھالو ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا شہزادہ جوزف جو ایڈم کا بھائی تھا شہزادے ایڈم نے اپنے بھائی کی اور دیکھا اور پھر اسے آگوش میں بھرنے کے لیے اس کی جانب دوڑا میں نے تمہیں بہت یاد کیا میرے بھائی تمہیں بھی تمہاری جوزف نے اس دریا دلی کی بات کی جو ان بہنوں نے کی تھی ہی شہزادے ایڈم نے بھی کیا ان دونوں کو ان بہنوں سے محبت ہو گئی تھی اور ویسے ہی بہنوں کو بھی شہزادوں سے ایک نکاح ہوا جو سلطنت میں سب سے خاص تھا سنو وائٹ نے شہزادے ایڈم سے نکاح کیا اور ریڈ روز نے شہزادے سے اب سنو وائٹ اور ریڈ روز جو پہلے بھالو سے ڈرتی تھی اب جب انہوں نے بھالو کی شکل سے آگے دیکھا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کا صحیح کردار ان کے دل سے جانا جاتا ہے اور دریا دلی اور محبت اس تلسم کو توڑ سکتی ہے جو شاید دنیا آپ پر نازل کرے